اللہ کا دیا جو بچ رہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں یقیں ہو اور میں کچھ تم پر نگہبان نہ ہو